کے لیے رمضان اور غیر رمضان دونوں برابر ہے داڑیاں گیارہ مہینے میں بھی اٹھتی تھی اور رمضان کے اندر بھی نکل رہی ہیں گیارہ مہینے جھوٹ بولتے تھے رمضان میں بھی جھوٹ سے پرہیز نہیں گیارہ مہینے وی گور گور کر دیکھتے تھے رنڈیوں کے ناچ کو اور رمضان میں بھی پرہیز نہیں اللہ عزت و جلالت کی قسم زمین و آسمان میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے سمندر میں فضاؤں میں آسمانوں میں ان میں سب سے بدترین مخلوق تو مسلمان ہے جس کو رمضان کا کوئی احساس نہیں نہ روزے ہیں نہ نماز ہے نہ خرابی ہے نہ کلام پاک کا دور ہے نہ ذکر و اذکار ہیں وہی کاروبار ہے وہی تجارت ہے وہی گادیاں ہیں اور وہی گنیما بینی ہے وہی جھوٹ ہے فریب ہے دھوکہ ہے وہ پچھتائے گا وہ موت سے پہلے اس زندگی کے اندر اپنے برے انجام کو دیکھے گا اللہ کی نعمتوں کو ٹکرانے کا انجام کیا ہونا ہے رمضان اللہ کی نعمت ہے روزہ اللہ کی نعمت ہے قرآن اللہ کی نعمت ہے شہری اور افطاری اللہ کی نعمت ہے تراوی اللہ کی نعمت ہے ذکر کے بیان کے حل سے اللہ کی نعمت ہے کوئی مسلمان اگر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرے گا نا شکری کرے گا انشاءاللہ شاء اللہ بہت سے پہلے وہ اپنے انجام کو ضرور دیکھے گا اس کا مال اس کی دولت اور اس کا روپیہ اس کا پیسہ زیادہ بھی کام نہیں آئے گا وہ گھمنڈ میں نہ رہے وہ تکبر میں نہ رہے اپنے کاروبار پر ٹیکا نہ کرے اپنی آل اولاد پر تکیہ نہ کرے اللہ کی پکڑ آئے گی اللہ کا مہر آئے گا اللہ کا نہ رشتے دار کام دیں گے نہ اپنے کام دیں گے نہ کرائے کام دیں گے کوئی چیز اللہ کے عذاب کو روکنے والی نہیں ہے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب جانب برکاتوں جو اس وقت دنیا کے بڑے اکادرین اولیاء میں جن کا شمار ہوتا ہے حضرت نے خود اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ پاکستان کے اندر ایک رئیس زیادہ رہتا تھا اتنی دولت اور اتنا مال اور اتنی پراپرٹی کہ جب ٹرین چلتی پہلا اسٹیشن جو آتا اس کی زمین میں آتا دوسرا اسٹیشن آتا اس کے کھیت اور باغوں میں آتا اور تیسرا اسٹیشن آتا اس کی پراپرٹی میں آتا یعنی کوئی بیس چالیس کی بھی سو پچاس کی زمین نہیں ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین کا مالک تھا آج اس بات پر گمن کرتے ہیں مسلمان کون سی دولت پر اعتماد کیے ہوئے ہیں فرماتے ہیں تین اسٹیشن ٹرین کے ریل کے اس کی زمین میں آتے تھے اور اس کا لڑکا کہتا تھا کہ مولویوں کی بات بیکار کی ہے اللہ نے بہت کچھ ہمیں دے رکھا ہے ہمارے پاس مال ہے دولت ہے کون ہمارا کیا بگاڑ لے گا حضرت فرماتے ہیں جس چوراہے کے اندر جس گلی میں اور جس سرکل میں کھڑے ہو کر اس نے یہ بات کی اللہ نے وہ دن اس کے پلٹ کر لائے کہ اسی سرکل میں وہ فقیر اور بھکاری بن کر لوگوں کے سامنے کرتا تھا ساتھ بہن اللہ فرماتے ہیں یہ دن ہمیشہ نہیں رہیں گے یہ دھوپ چھاؤں ہے کہاں بھاگتے ہو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو اللہ کے در کو چھوڑ کر حضرت فرماتے ہیں اس رئیس کا انتقال ہو گیا اور بیٹا بارش ہو گیا باپ کی جائیداد کا اور باپ کی دولت کا جب مال اور دولت کے حصول میں انسان کی محنت اور اس کی جد و جہد نہیں لگتی مفت کا مال ہاتھ کو لگتا ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی باپ نے محنتوں سے کمایا تھا اولاد کو باپ کے آم بند کرنے کے بعد اور مرنے کے بعد جائیداد میں وراثت ملی تھی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی عیاشی کرنے لگا بدکاری کرنے لگا حدیث پاک باپ میں سر نہیں دو تو عالم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزنا یورث الفقر ہر گناہ کی ایک نحوست ہے نماز چھوڑنے کی ایک نحوست ہے روزہ چھوڑنے کی ایک نحوست ہے قبر میں جو عذاب ہوگا وہ بعد میں ہوگا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی نیکیوں کے چھوڑنے پر مواخذہ کرتے ہیں اور ہلکا جھٹکا دیتے ہیں نماز چھوڑنے سے چہرے کی نورانیت چلی جاتی ہے نماز چھوڑنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی نماز چھوڑنے سے خود کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اور دوسرا بھی اس کے حق میں دعا کرے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی آپ بے نمازی ہیں اور آپ نے پرچی دے رکھی ہے جمعہ میں ایمان صاحب کے کہ میرے اوپر خرچ کا بوجھ ہے میں بیمار ہوں اور یہاں سے جانے کے بعد آپ شکایت کریں کہ بھائی جمعہ میں اور حرم میں مکے میں مدینے میں میں نے دعائیں کروا لی اور اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا تو اللہ کا دستور اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ بے نمازی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے اور بے نمازی کے حق میں دوسروں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہر گناہ ہر نیکی کو چھوڑنے کی تازی اور اوسط روزہ چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا خود اور اللہ کی نزدیکی چلی جاتی ہے اللہ کے وہ عذاب کا شکار ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنے سے بے برکتی آ جاتی ہے اور بنا کرنے سے آدمی میں فقیری آ جاتی ہے انسان کا مال تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے کتنے غریب ہیں اور کتنے مالدار ہیں زنا میں ملوث ہو کر ساری رئیسی اور ساری مانداری تباہ ہو گئی اور برباد ہو گئی یہ رئیس دادی کو مال ملا دولت ملی اور اس میں کوئی محنت ان کی نہیں لگی تھی تو چنانچہ اس کو انہوں نے عیاشی کے اندر خرچ کرنا شروع کیا کرتے کرتے کرتے برے یار مل گئے اور برے دوست مل گئے اس کو ہندوستان اور پاکستان سے انگلینڈ اور برطانیہ امریکہ لے کر گئے وہاں پوری چپی انہیں مفت پیسوں میں ڈالروں میں ملنے لگی تو جب گئے تو ایک ایک کر کر پراپرٹی انہوں نے فروخت کی اور جائیداد فروخت کی اب جب آدمی ضلع میں پڑتا ہے ایک تو یہ ہے کہ مال اس کا تباہ ہوتا ہے اور دوسری یہ کہ اس کی صحت گر جاتی ہے اب سارا مال چلا گیا اور ساری صحت گر گئی اب جب وطن لوٹے تو کوئی چیز ہاتھ میں نہیں تھی اب کھانے کھانے کے دانے دانے کے مقدار ہو گئے حضرت نے فرمایا کہ جس چوراہے پر کھڑے ہو کر یہ صاحب نے غرور میں تکبر میں کہا تھا کہ کوئی میرا بات چیتا نہیں کر سکتا مجھے کوئی بگاڑ نہیں سکتا اسی چوراہے میں اللہ نے اسے مقیم بنا کر دکھا دیا یہ بات یہ دولت یہ رشتے داری یہ بنگلے اور یہ بینک بیلنس کچھ کام نہیں آنے انتظار کر رہا ہے داڑھی بنانے والوں اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہے پینٹ شرٹ پہننے والوں روزہ چھوڑنے والوں سلیما دیکھنے والوں رمضان کے مہینے میں چلانے والوں اللہ دینے کے لیے آ رہا ہے اللہ معمولی معمولی بہانے پر بخشش کرنے کے لیے آ رہا ہے جنت میں داخلہ دلوانے کے لیے آ رہا ہے اور باپ قدرے سے پیدا ہونے والا یہ گندہ انسان اللہ کو یوں کہے اے اللہ تیری رحمت کی مجھے ضرورت نہیں تیری مغفرت کی مجھے ضرورت نہیں تیرے قرآن کی مجھے ضرورت نہیں تیری تراوی کی مجھے ضرورت نہیں تیرے گھر کی مجھے ضرورت نہیں ہاں ہاں اللہ تمہارے بولوں کو سن رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ قادر ہے وہ جس طریقے سے قوم جو کی منزل کو پلٹایا تمہیں عذاب کے اندر مبتلا ہے تعالیٰ نے کہا کہ اس بستی کو انہی لوگوں سے سوار برباد کرنا شروع کرو پہلے ان کو مارو فرشتوں کو تعجب ہوا اے اللہ کے نیک کار بندے ہیں اور صالح بندے ہیں اور بستی کی سواری اور اطلاع ان سے شروع کرے اللہ نے کہا ہاں ان سے اس لیے کہ جب یہ برائی کو ہوتا ہوا دیکھتے تھے تو خود تو عمل کرتے تھے لیکن دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے مسلمانوں اگر کوئی داڑھی بنا رہا ہے اگر کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے اگر کوئی تراوی چھوڑ رہا ہے اگر کوئی رمضان کی بے حرمتی کر رہا ہے یہ میرا نہیں تمام مسلمانوں کا ہر مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کا فریضہ ہے وہ ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے اگر زبان سے نہیں روک سکتا کم سے کم دل میں اسے برا جانے اگر اتنا نہیں کرے گا وہ تیار ہو جائے کے اندر اتنا بخشش کا دریا بہاتے ہیں اتنا مغفرت کا دریا بہاتے ہیں اللہ کی مرضی یہ ہو کوئی کائنات کا بدنشی اور کائنات کا کوئی نسل حرامی اور کبھی نہ انسان ہوگا ماں باپ کی موجودگی کے اندر ماں باپ کی آمداری وہ لیتا ہو ان کے دل کی آہیں وہ لیتا ہو ماں کے دل کو دکانا باپ کے دل کو دکانا ان کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں کے اندر سب سے بڑا کبیرا گنا ہے قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ماں تجھے اپنے کانوں پر بٹھا کر طواف کرواؤں گا سفا مروا کی صحیح کرواؤں گا لیکن ماں یہ جو کندوری کی فاتحہ ہے بہو صاحبہ سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم کہا ہمارے پرسن نظر نہیں آتے کہاں کے شکار کو گئے ہیں کہاں کیسے زندگی گزر رہی ہے تو بہو صاحبہ نے کہا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کیا کہیں زندگی کا بڑی مشکل سے زندگی ہو رہی ہے صبح کا ہوتا ہے دوپہر کا نہیں ہوتا دوپہر کا ہوتا ہے شام کا نہیں ہوتا آج کا ہوتا ہے کل کا نہیں ہوتا بےمن بڑی شکایتیں کرنے لگی میں شکایتیں کرنے والی عورت بیوی بننے کے لائق نہیں ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ جب میرے بیٹے کی بائی آئے میرا سلام سنا دینا اور کہہ دینا یہ گھر کی تحریر خراب ہے اس کو بدل دینا ایک کوٹ بٹ دے دیا جب اسماعیل علیہ السلام کی شکار سے آئے تو بیگم صاحبہ نے کہا ابھی ابھی سنتے ہو آپ کے ابا حضور آئے تھے کہا کیا کہا کہا انہوں نے آپ کو سلام سنایا آگے کچھ کہا ہاں آگے یہ کہا گھر کی لہ خراب ہے اس کو بدل لینا انہوں نے کچھ پوچھا تھا اور آپ نے کچھ جواب دیا تھا آپ گھر کے بارے میں پوچھا تھا میں نے شکایت کی یہ سمجھ کر کہ ابا اپنی دولت میں سے باندھ میں سے ہمیں کچھ دیں گے کھانے کو برابر हो ماننا ضروری نہیں ہے اور باپ کی تاج کرنا ضروری نہیں ہے بہرحال جن امور کے اندر ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا کلام باپ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بات بڑی عجیب و غریب احساس کروائی وہ انجا حل آتا الان تو کا بھی ماں علیہ طرح کا نہیں علم بلا تو وہ صاحب باپ سے بول چال بند کر دی ماں سے بند کلامی کی مشکلوشن کر رکھو کہ جنت حرام ہو جائے گی اس لیے کہ دروازہ باپ ہے اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور آپ کی بات حرام کر جنت میں نہیں جا سکتے وہ کافر ہو مشرق ہو یا کوئی اور ہو لیکن حکم دیا گیا وہ صاحب ہوا دنیا معروف خبردار پہنچاتے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں کماتے ہو تمہارے کپڑے کے محتاج نہیں بڑوں کا درجہ اسلام کی ہوا نہیں لگی ان شرابی دانی کتوں کو اسلام کی ہوا لگے گی میرے رب کی و جلالت کی قسم یہ انگریزی کروڑ پتی ہمارے گھر کی خدمت کریں گے برتن دھوئیں گے اسلام کی اتنی اونچی تعلیمات ہیں ماں کو موڈے پر بٹھا کر اپنی چمڑی کا جوتا بنائے اور اس کے جسم سے نکلنے والے لہو اور بیم کو اپنے دماغ میں چاٹ کر سکھا دے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھ کر جب جگتی ہے اور اس وقت جو آخ ایک مرتبہ کرتی ہے اس آخ کا بھی حق کو نہیں ادا کرتا جناب آخ آ بدوا دیں تو بنا بڑے بدوا دیں گے مکے کو چھوڑا تو مکے والوں کو بدوا نہیں دی تاریخ سے پتھر کھائے تاریخ والوں منافقوں نے ستایا منافقوں کو بدوا نہیں دی وہ آخ اپنی امت کو بدوا دیتے کہ ماں باپ ملے اور مسجد کا پروانہ نہ ہو جبل رقید نے کہا تو آپ نے کہا وہ تباہ برباد ہو جائے اب کال سیکٹر میں چورواں کو بھیجو بیٹیوں کو بھیجو اور اپارٹمنٹ بنو لاکھوں کا کروڑوں کا آپ بھاڑا پاؤ میرے رب کی قسم روزی کی حالت میں جمعہ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ جس کی زندگی میں ماں باپ کی آنے لگے گی دنیا کے زمین آسمان کے خزانے سے اگر حیات ہے ماں جاؤ حلقوں میں پڑ جاؤ باپ زندہ ہے وہ لاکھ ہمیں ٹکراتا رہے لاکھ نفرت کرتا رہے کتے لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا اور بچے کو اور نگاہ ہمارے ساتھ وہ کا حساب قیامت میں دے گا اللہ نے یہ نہیں کہا ہمیں ماں باپ کا انصاف کرنے کے لیے اللہ نے یہ کہا و ہوں ہوا دنیا ماروں تمہارے ماں باپ اس زمانے کے رسول اللہ کا سلط کے زمانے کے مشرق کتنے سخت اس زمانے کے مشرق شرک پر بلائے اللہ نے کہا مساحی صاحب ہوا دنیا معلوم گا ان کے ساتھ تم نیک روک کرو دوسری سیڑھی پر اگر حیات ہے جاؤ خطوں کی دعوت رکھو بلا وجہ کے حق میں مغفرت مغفرت مغفرت کی کی دعا کرو ربنا بڑی ایسا میری کر کر میرے تو جو زندہ ہے معافی مانگے اگر انتقال ہو چکا ہے ان کے حق اتنا انسان ثواب اتنا انسان ثواب کرے کہ قیامت کے دن ماں باپ شکایت کرنے کی کو بھول جائے کہ یہ اس میں نہ جنت کے ڈھیروں باغات مل گئے پھول مل گئے نام مل گئے اس نا پروان بچے کی طرف سے تو اللہ کے پاس کیا شکایت کریں گے حدیث پاک میں آتا ہے آقا کے زمانے میں ایک صاحب کا انتقال ہو رہا تھا ظاہر کی بات ہے آقا کے زمانے میں کوئی مسلمان مر رہا ہے تو صحابی تو اور صحابی کا مقام صحابی کا مقام صحابی کے جسم ادھر سے نکلنے والے ایک پسینے کے قطرے پر پوری نسل انسانی قیامت تک ان کے تقوی کا مقام ان کا تقوی پرہیزگاری صحابی کے جس میں اثر سے نکلنے والے تسلیم کے خطرے کا مقام بنا دیا صحابی صحابی ہے رضی اللہ عنہ رسول اتنا اونچا مقام اتنا اونچا مقام کہ کائنات سے اللہ نے موت سے پہلے انہیں اپنی رضامندی کا پروانہ دے دیا اللہ نے انہیں اتھارٹی بنایا پیمانہ بنایا کہ تم ایمان کے اتھارٹی ہو معیار ہو تمہارا جیسا ایمان پر کوئی چلے گا تو وہ کامیاب ہوگا لیکن موت کے وقت صحافیت بھی بیکار ہو رہی ہے نبی کی صحبت اور نبی کی اصطلاح میں انہوں نے جو نمازیں پڑھی وہ کام نہیں آ رہی ہیں صحابی تھے میدان جلد بھی گئے ہوں گے جہاد بھی کیا ہوگا اور اللہ کے راستے میں خیر خیرات بھی کیا ہوگا نماز کو چھوٹنے کا سوال نہیں کتنی کہا لیکن ہے کہ مر رہے ہیں دوست و احباب ماں باپ کلیما پڑا رہے ہیں سب بات کرتے ہیں بات زبان پر سب بات رمضان کی فضیلتیں اور رمضان کی بزرگی رحمتیں اس سے ضروری آپا نے ممبر پر جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے پروایا وہ آدمی سبا اور برباد ہو جائے جبری رقم نے جب کہا جہاد بھی کیا ہوگا نبی کی میں نماز بھی پڑی ہوگی ستر خیرات بھی کیا ہوگا اللہ کے راستے میں جان نماز دینے گی تمنا بھی کی ہوگی موت کے وقت کلمہ زبان سے نہیں گا اللہ کے حبیب جناب بہت ڈرنے کی بات ہے یہ معمولی بات نہیں ہے آقا اپنی امت کے وہ افراد جو ماں باپ کو رد کر یا ان میں سے کسی ایک کو کا پروانہ پائے ان کی تباہی آقا نہیں چاہ سکتے آقا تو رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے تھے میرے آقا ابو جہل کے گھر پر سات سو مرتبہ گئے تھے کوئی عاشق اپنے کا کے گھر پر جب کا روٹ جاتی ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ دس مرتبہ تو تیرے جیسے ہزار دنیا ہیں ڈوب کر چھوڑ دیتا ہے میرے آقا اتنے رحم دل کائنات کے لوگوں کے تعلق سے اتنا آپ کے دل میں درد ابو جہل کے گھر میں سات سو مرتبہ گئے تھے بازاروں میں جو ملے گلیوں میں جو ملے عام دعوت و تبلیغ جو کی یہ چھوڑ کر سات سو مرتبہ انفرادی ملاقات کے لیے ابو جہل کے گھر گئے سر پر چھٹی پر ہاتھ رکھ کر جان ایک مرتبہ گلیما بلڈو میں جنت میں پہنچا ابو جہل کا سر رکھنے والے ادوا شیوا کا درد رکھنے والے عبداللہ ابن اتنے ابن سلول کا درد رکھنے والے کچھ تو بات ہوگی کہ رمضان پائے ماں باپ پائے نبی کا تذکرہ ہو ضرور نہ پڑے کہ جبر نقیز کی بدعا پر آپ نے فرمایا کہ وہ تباہ اور برباد ہو جائے کچھ تو بات ہوگی بڑی خطرناک بات ہے مسلمانوں آج تمہیں روزے کی فضیلت سمجھ میں آئے نہ آئے رمضان کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے صحابی کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے اتنا تو سمجھ لو صحابی ہونے کے بعد کشمہ زبان سے نہیں نکل رہا صحابی تخبے کی آخری حد ہے نبوت کے بعد نبوت اور رسالت کے بعد تخبے کا معیار اس سے اوپر اس سے اوپر کوئی اسپیڈ نہیں کوئی کام کرو اپنے بچے کی کو اٹھا کر اس کو آگ میں ڈال دو ہاں تو ماں کی قیامت کیا کہہ رہے سدا کی حالت خطرات کی حالت اور اس حالت کے اندر میں اسے سینے سے لگانے کو نہیں چاہتا ہے آقا نے فرمایا اما جان امت کی بیٹی میں جانتا ہوں کہ تیرے دل کو اس سے سدما پہنچا ہوا ہے تکلیف تو بھی ہے اما اگر تو دنیا کی آگ میں داخل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو تیار نہیں یاد رکھ اگر تو معاف نہیں کرے گی اپنے بیٹے کو کلمہ نہیں نکلے گا اور بے کلمے کی موت آئے گی اس سے خطرناک جہنم میں تیرا بیٹا چلے گا اے ماں تو جب اس آگ میں چلنا اپنے بیٹے کو گوارا نہیں کرتی محمد تیرے ساتھ میں ہاتھ جوڑتا ہے درخواست کرتا ہے اما جان اپنے بیٹے کو معاف کر دے ماں نے بیٹے کو معاف کیا جیسے ہی وہ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا زبان سے گلیمے سے ہی بن ہو ماں باپ کی لاپرواہی سے بہت کے وقت کلمہ سے وہ بچہ محروم ہو جاتا ہے کوئی پیر کوئی بلی کوئی شہید کوئی امام کیا دعا کرے گا امام الانبیاء سعید الم سعید الجن کلمہ دلدین کلیما پڑا کلمہ کلیما نکل رہا ہے جن کے ہاتھ میں دنکڑوں نے کلیما پڑھ لیا صحابی سے کتنا تقویر بنا رہے نبی نے بدوا کی ہے اور بدوا آمین کہا ہے کہا ہے مسئلہ بڑا تعلق ہے اس لیے رمضان کریم کی مقدس باتوں کا واسطہ دے کر رمضان قرآن کا کہنا اس قرآن کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں بیوی کی غلامی اور چورو کی دان میں اتنے اندھیرا بنو کہ جس سے ماں کے دل کو بھیج پہنچے اور باپ اسٹیشنوں کے اندر کپڑے نکلوا کر تھانے داروں کے پیر پکڑ کر معافی مانگتے شرم نہیں آتی ہے سیاست دانوں کے ایوانوں میں جا کر دن سکتا ہاتھ جوڑ کر زلیل ہوتے شرم نہیں آتی ماں تو ماں ہے باپ تو باپ ہے زلیل ہو جائیں گے ان کے سامنے آنکھ ہو جائیں گے ہماری بن جائے گی موت کے وقت بن بات جائے گا تو بلا وجہ بدوا پر آمین رمضان کی تازے پائی رمضان کا مہینہ پایا اور مغفرت اسے نہ ملی یہ بھی بڑا نازک اور گمبھیر مسئلہ ہے اس لیے کہ اللہ کو اتنے دادا اتنے سبھی ہیں اتنے دادا اتنے سبھی ہر چھوٹے چھوٹے بہانے پر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کی مغفرت ہو جائے شبیدہ خاتون آپ نے نام سنا فاروق رشید کی بیوی عراق سے لے کر مکے تک ایک کو دی ہاتھیوں کے پانچ پلانے کے لیے آج کی عورت ایک ناٹک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا ایک فلم کے بعد دوسری دوسرے کے بعد تیسری کام والی ہے برتن دھو رہی ہے فلی آٹومیٹک واشنگ مشین ہے کپڑے صاف کر رہی ہے اولاد ہے سودا پھل لا کر دے رہے ہیں مرد ہے وہ تو اس کا لڈو ہے کیا ہے وہ گھما لے اب اس کی ڈیوٹی کیا ہے مسلمان عورت کی آج کی ذمہ داری کیا ہے صبح سے شام تک ناٹک دیکھنا ٹی وی دیکھنا سنیما دیکھنا ارے بھائی ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے گوشت کھانا طاقت کی چیز ہے لیکن گوشت کوئی اتنا کھائے کہ ضرورت سے زیادہ وہ الٹیاں ہونے لگتی ہیں لوز موشن ہونے لگتے ہیں ہر چیز کی ایک لمٹ ہے بادل پستا ڈرائی فروٹ ہے ایک لمٹ تک کھائیں طاقت پہنچائے ضرورت سے زیادہ خون کے بہانے مارے گا دنیا کی نفاف چیزیں اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائیں وہ نقصان پہنچاتی ہیں گناہ سوئی کے ناکے کے برابر ہو وہ نقصان پہنچانا ہے یہ گناہ نقصان نہیں پہنچائے کیا کر رہے برسہ کے بندر رمضان کا مہینہ روزے کی حالت اور آپ میں ریموٹ فلم پر فلم فلم پر فلم زبیدہ کی خاتون کی اللہ نے معاف دے رکھا تھا دولت دے رکھی تھی پیسہ دے رکھا تھا عورتیں تیار پھر دوسری چیز ختم ہوئی دن رات ساری حیات منی کے زبیدہ کی زندگی میں پانچ سو عورتوں کے کلام پاک کا ذکر اور تلاوت ان کی جاری رہتی تھی ملک کے زبیدہ کا مل کلام پاک کی تلاوت سے گمشتا تھا آج کی عورتوں کے گھرانے ناٹکوں سے سیریلوں سے گانوں سے اور بےحدہ باتوں سے گونج رہے ہیں

کاٹ رہا ہے اس کو ٹی وی کا غلام بنا کر رکھ دیا فلموں میں کام کرنے والے رنڈیوں اور دانیوں کا غلام بنا کر رکھ دیا اتنی بزرگ اور پریشان عورت تھی علی عالم شاہ جو پور کے حاکم گزرے ہیں انہوں نے جو نکاح کیا احمد نگر کے بازی کی بیٹی سے نکاح کیا اللہ نے صحاوت جرت تخبے کا وہ مانتا رکھا تھا آج کے زمانے کی عورتیں مرغی کاٹنے کے لیے مسجد کو اپنے بچے کو بھیجتی ہیں ویسے گھروں کے اندر مرغیاں پالا کرتی تھی تو گھر کے مرد بھی کاٹتے ہوئے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی نہ ہم تو جنور کو نہیں دیکھ سکتے چوہے کو دیکھ کر ڈر سکتا ہے بجلی کتے کو دیکھ کر دل گھبرا جاتا ہے کیا ماحول بنا رہتا ہے علی عادل شاہ ایک نیک حکمران تھے اور ان کی جو بیگم تھی احمد نگر کی وادی کی بیٹی تھی اس زمانے کے اندر تیز رفتار سواریاں نہیں تھی وہ پال کی ہوتی تھی جیسے کہ آپ یوں سمجھیے کہ جنازے کی طرح ہے چاروں طرف جیسے کہ پنجے اٹھاتے ہیں چاروں طرف لکڑیاں ہیں پردہ لگا ہوا ہے اور اسے نواب راجاؤں کے جو غلام ہوتے اس کو اٹھا کر لے کر آتے تھے وہ زمانہ تھا ہائی وے کا زمانہ نہیں تھا جنگلوں سے راستے ہو کر گزرتے تھے تو ایک جنگل میں یہ پانی کی آئی تو ڈاکو کے قافلے نے جب دیکھا کہ علی عادل شاہ کی بیگم صاحبہ عرشی ہے اور احمد نگر کی وادی کی بیٹی ہے دولت ہوگی ڈاکو کے قافلے نے حملہ کر دیا اور حملہ کیا تو بہرحال حسل مقدور انہوں نے ڈیفینس کیا دفاع کیا لیکن ہار گئے ان کے سامنے کوئی مر گئے اور کوئی ہتھیار ڈال کر بھاگ گئے بات نکالی تھی عزت عزت اور ناموس کا مسئلہ تھا اب انہوں نے بیان سے تلوار نکالی احمد نگر کی والی کی بیٹی جو حکمران کی بیٹی تھی کہا کہ خبردار ظالموں ایک قدم آگے بڑھے گا تو پھر تم جو ہے اپنی موت کا سامنا کرو گے کہا کہ ایک عورت جی نہیں پر تو جب حملہ کیا تو وہ مالی طور پر انہوں نے وار کیا دو تین جب گردنیں الگ ہو کر گری تو سارے ڈاکو ہتھیار چھوڑ کر میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے اس وقت عورتوں کی یہ تاریخ تھی علی عادل شاہ کو پتا چلا کہ میرے درباریوں میں کچھ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن پتا نہیں لگتا تھا کہ کون ہے وہ کمینہ جو دل کے اندر میرے بارے میں برائی رکھتا ہے اور مجھے قتل کرنے کا برا منصوبہ کتنا جاسوس لگائے پتا نہیں لگا یہ جو بیگم صاحبہ تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں تو اطلاع سے کہا کہ تم آرام سے سو جانا میان کے اندر تلوار بڑی جو ہے جپا پیٹ بہادر خاتون تھی آج کی طرح سنیما دیکھ کر ڈرنے والی ڈرونی سیریل دیکھ کر رات میں چیخ مارنے والی یہ سب مردوں کی کمزوری ہے کہ ہم نے عورتوں کو کمزور بنا دیا ہے بدل والدہ کا واقعہ سنائے انہیں محد کا واقعہ سنائے انہیں حضرت حمزہ کی بہن کا واقعہ سنائے تم نے تو حرام زادے گزبی اور زمینوں کے واقعات ان کے سامنے رکھے ہیں باپ نے وہ تربیت کی تھی اپنے شوہر نامدار سے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں چاہے کوئی خاطر کیوں نہ ہو منصوبہ کوئی کیوں نہ بناتا ہو تو چنانچہ رات میں یہ بات والوں کو لگائے رکھا تھا اور تم نے نہر زبیدہ کو بنائے رکھا تھا اللہ نے مغفرت کر دی ابن سینی خواب کی تعبیر دیکھنے والے خواب کی تعبیر دینے کا حق کسی کو حق نہیں خواب کبھی دیکھنے میں برا ہوتا ہے لیکن تعبیر میں اچھا ہوتا ہے گھر میں آگ لگ گئی دیکھنے میں برا ہے لیکن تعبیر یہ نہ دے میرا گھر جل جائے گا تو برباد ہو جائے گا اس لیے کہ حدیث بات میں ہے پہلی تعمیر جو دی جاتی ہے وہ تعمیر ہو جاتی ہے یہ جو زبیدہ ہیں ملک ہے زویدہ انہوں نے خواب کے اندر دیکھا ذرا برا لگتا ہے سننے میں ان کے جسم سے کپڑے نکلے ہوئے ہیں ہزاروں مرد آ کر ان کی آبرو لوٹ رہے ہیں ان کی شرکا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں بڑی پریشانی یہ خاتون کہ میں کلام پاک کی تلاوت کرنے والیوں کو محل میں لگا رکھا ہے اور پہلے جو زبیدہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے اور یہ خاص ہزاروں آدمی آ کر میری شرمگاہ سے فائدہ ہوتا ہے اور دِلا کر رہے ہیں لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ابن سیدی رحمت اللہ علیہ خواب کی تاخیر دینے والے بڑے بزرگ تھے اور آج بھی ان کی کتاب تعبیر و رویا ہے گئی ان کے پاس اور جا کر کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے تو میں نے کہا کہ کبھی خواب برا ہوتا ہے لیکن تعبیر دینے والا بھی اس کی تعبیر دے سکتا ہے کبھی خواب کو سن کر آپ تعبیر نہ دیں اس تعبیر دینے والے نیک نیت انسان کے پاس آپ تعبیر پوچھیں اس لیے کہ پہلا وہ جو جملہ کہے گا وہی تعبیر ہو جائے گی ان میں رحمت اللہ علیہ نے کہا ملک میں پہلی مرتبہ خود نہیں گئی اپنی لوکی کو گاندھی کو بھیجا جاؤ ابن سیرین سے خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ ابن سیرین نے کہا کہ تم نے تو یہ خواب نہیں دیکھا نے خواب دیکھا یہ خواب کسی معمولی عورت کا نہیں تم لونڈی اور کلیز اور باقی یہ سورج اور مسود کے جاؤ جس نے خواب دیکھا اس میں لونڈی بڑی پریشان ہوئی کلیز بڑی پریشان ہوئی اور آ کر کلی کے زبیدہ کو کہا کہ اس میں سین نے خواب کو سنتے ہی عورت کہہ دیا بار مرتبہ عورت شرماتے ہوئے کسی بیماری کو بتاتے ہوئے کسی بہن کو یا کسی کام والی کو بھیج دیتی ہے جاؤ ڈاکٹر کو یہ بیماری بتا کر دوا لے کر آنا اور خود دوا استعمال کر لیتی ہے تو حکیموں کے حکیم تھے اور اداؤں سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ خواب یہ کمزور عورت اور یہ دلیل اور باندھی نہیں لے سکتی جاؤ جس نے خواب دیکھا ہے اس ملکہ کو دے دو ملکہ زبید آئی السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت میں نے کہاں بتاؤ کو بھیجا تھا اور کہا تھا دیکھو کسی کو اپنا ہاتھ دے کر نہیں بھیجنا اپنا خواب اپنے رکھنا اپنا خواب دوسرے کی طرف منسوخ نہ کرنا جھوٹا خواب بیان نہ کرنا نصیحت کی اور نصیحت کرنے کے بعد کہا اللہ تم سے وہ کام لے گا برسوں برسوں اس چیز سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو چنانچہ تعبیر یہ کہ تم جو ہزاروں لوگ پیاس کو اپنی ختم کریں گے یہ تھا کہ شرکا سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں بنا کر رہے ہیں اپنی شہادت کی بھوک اور پیاس کو ختم کر رہے ہیں اور ان سیری رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ خود سے وہ کام لے گا میں نے برتن میں کر دیا سر آدھا ڈکا ہوا تھا اذان کے احترام میں میں نے سر کو پورا ڈک دیا پورا ڈھانک لیا اللہ نے کہا اے ملی گئے زبیدا نہ تو تیرا سکار نہ خیرات نہ تیری تلاوت محل میں نہ تیرے تحجد نہ تیرے ذکر اذکار اور نہ ہی تیرے چہر زبیدا بلکہ آدھے سر کو میرے اذان کے احترام اور احترام کے اندر جو تو جگہ زبیدہ تجھے جنت کی دی میرا اللہ معاف کرنے پر آتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانا بنا کر اللہ مغفرت کا فیصلہ کرواتا ہے حدیث روایتوں کے اندر آتا ہے ہے بزرگوں نے واقعہ لکھا ایک یہودی اپنے بچے کو بازار میں لے جا رہا تھا مسلمانوں کا مارکیٹ تھا اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے اندر حیال تھی روزے کا احترام تھا اب کیا ہے مسلمان ہوٹل ہوٹل میں پردہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا گنا ہو رہا ارے گنا چھپ کر کرو گنا پردے کے اندر کرو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے نہیں من کر سکتے ہوٹل بھائی دو ہی لوگ کھائیں گے یا تو حرام اور کھائے گا یا روزہ اور کھائے گا یا تو کافی بھیڑ و چمار کھائے گا دن میں اس کی آمدنی پہ برکت نہیں یا تو روزہ اور کھائے گا روزے کو چھوڑنے والا اور وہ تو اللہ کی ازا سے گرا ہوا مزدور نبی کی بدوا کا تو اس کے گلے میں پڑا ہوا اور دونوں کی کمائی بے برکت کیا فائدہ میں ہوٹلیں کھول کر تو اس لیے پردے میں کرو پردے سے باہر کرو یہودی اپنے بچے کو لے کر جا رہا تھا تو آئس کریم دے کر چاکلیٹ دے کر بچوں کا جی پڑ جاتا ہے تو باپ ادھر گیا سودا لینے کے لیے باپ جی نگاہوں میں پردہ ڈال کر اس میں چاکلیٹ یا آئس کریم لے لیا بچے لے لیتے ہاتھ میں کچھ پیسہ چھٹکا ہوتا ہے خرید لیا باپ سودا سب لے کر آیا بھرے مسلمانوں کے بازار میں اس کو ایک چانڈا نصیب کیا نالائق رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے سامنے کھانا ہے زمانے میں یہودی کو رمضان کا احترام نہیں کرا اور آج کا کبیلا مسلمان اس زمانے کے یہودی سے بنتا اس یہودی کو اس کے سہال کے بعد جنت میں مزے سے ٹہل رہا ہے کہا کہ یہودی اور جنت میں ٹہل رہا ہے کیا ماجرا تو اس یہودی نے بتایا کہ جب رمضان کے مہینے میں اپنے بچے کو میں نے چانٹا مارا روزے کے اکرام اور احترام کو یاد دلانے کے لیے روزے داروں کی عزت کے لیے میں نے بچے کو چانٹا مارا اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے موت سے پہلے میری زبان پر کلیمہ جاری کر کر ایمان کی موت دی اور پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے جنت کی منزلیں دے دی رمضان کا اکرام احترام کرنے پر اللہ یہودی کو کلمہ دے رہا ہے اور یہودی کو جنت دے رہا ہے ہم مسلمانوں کو اللہ کیا نہیں دے گا وہ اللہ جو سر کے ڈھانکنے پر جنت دے گی وہ اللہ جو معمولی معمولی بہانوں پر بے پناہ نوازتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حدیث میں نہیں آتا ایک قدم آؤ میں دس قدم آؤں گا تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا تم دوڑ کر آؤ میں سینے سے لگا دوں گا یہ رمضان کا مہینہ تو اللہ سے ملاقات کا مہینہ اللہ سے کلام کا مہینہ اللہ سے مناجات کا مہینہ اللہ سے ماں اس میں کوئی کام اچھا نہیں لگتا دوستوں کا جانا آنا بات چیت کرنا کاروباری کرنا ہمارے بزرگ رمضان میں شادی کرنا حرام ہے بتاؤ رمضان میں شادی کرنا حرام ہے یا مکرو تحریری ہے یا مکرو کیوں نہیں ہو رہی شادیاں لیکن ہمارے اکادری نے کہا کہ شادی کی جھنجٹوں میں پڑھنے سے رمضان کی عبادتوں کا مزہ ٹوٹ جاتا تو اس لیے نہیں کرتے تھے حرام نہیں ہے رمضان میں گھر تعمیر کرنا سفر کرنا بیمار کے اندر پیسہ لگانا بھائی رمضان ہے روزہ ہے قرآن ہے ہم ہیں ہمارا اللہ ہے حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے اپنی کمر کو کس لیتے تھے علماء محدثین نے لکھا ہے اس کی کمر کو کسنے کا مطلب یہ عبادت ہے نماز ہے اتنا اچھا موسم رکھ کر اور وہ اللہ جو دادا پتی ایک کے سند اور رمضان میں ایک کے ستر شرم کرو اللہ سے حیا کرو کہ کس سے تم دشمنی بول رہے ہو وہ اللہ وہ دادا ہو سکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ ہو مقد المکرمہ سے مزید المرہ سفر میں لوٹ کر آ رہے تھے رات کا سہانا موسم تھا چودویں کا چاند تھا چودھری کے شام کو حضرت عمر نے دیکھا تو آقا کا چہرہ یاد آ گیا میرے محبوب کا چہرہ اس سے زیادہ روشن تو آپ دعا کرنے لگے اے اللہ تیرے راستے کی شہادت مجھے نصیب فرما اللہ کی شہادت راستے میں مجھے شہادت نصیب فرما اور اے اللہ اللہ مجھے نبی کریم صلی علیہ وسلم کے شہر کی موت اور وہاں کی قبر نصیب فرما ماننا کیا تھا اللہ کے راستے میں شہادت اور قبر کہاں مانگی تھی نبی کے شہر میں جنت البقی مدینے میں ہے ہے نہیں اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ مانگا کیا تھا کون سے رب سے تم مانگتے ہو کون سے اللہ پہ روکتے ہو وہ اللہ جو انگلی مانگنے پر ہاتھ دیتا ہے دردہ مانگنے پر ہمالیہ دیتا ہے گاؤں مانگنے پر ملک دیتا ہے کہاں مانگتے ہو مسلمانوں مانگا تھا شہادت اللہ تعالیٰ کو حد میں حضرت عمر کو شہید کر دیتے وہ بھی اللہ کے راستے میں شہادت جاتے یہودیوں سے نکارا سے لڑائی ہوتی شہید ہو جاتے مانگا تھا شہادت اور کیسی بھی شہادت مسجد نبوی مدینہ منورہ مسجد نبوی نبی کا محراب نبی کا مسلح باوجود نماز کی حالت میں کا ریاض الجنہ وضو کی حالت نماز کی حالت اور قرآن پڑھتے ہوئے تیر لگا اور اسی حالت کے ہو گئے اور کیا کہا میری مزار نبی کے شہر میں ہو اللہ چاہتا مدینہ بہت بڑا ہے کہیں بھی آپ کی مزار ہو جاتی لیکن جاؤ مسلمانوں نبی کے روزے کے بعد جب تمہیں کہنا پڑے گا السلام تم السلام علیہ رسول اللہ وہی تمہیں کہنا پڑے گا السلام وسلام علیہ کا یا ابا بکر اے ابو بکر تم پر بھی سلام تو سلام ہو تمہیں کہنا پڑے گا السلام علیہ یا عمر جہاں نبی کو سلام پہنچایا جاتا ہے ابو بکر کو سلام پہنچایا جاتا ہے مانگا تھا نبی کے شہر میں اپنی مزار ہو اور اللہ نے نبی کے بغل میں مزار دے دی تین دو مزاریں ہیں تین مزارے ایک آقا کی اور ابو بکر کی ایک عمر تھی وہ اللہ وہ اللہ اس سے بھاگتے ہو آسیہ نے کہا ربی اے اللہ میں آج فروم کے محل کو چھوڑ رہی ہوں فروم کے دربار کو چھوڑ رہی ہوں مولا مجھے جنت میں ایک گھر دے دے جنت نہیں مانگی کوئی جنت الفردوس نہیں مانگا کہا اے اللہ جنت میں ایک جھوپڑا ایک گھر دے دے اللہ نے کہا کہ تو نے اپنی حیثیت سے مانگا میں اپنی ذات کے اعتبار سے حاصل تجھے لگا دوں گا ساری جنت تیرے قدموں کے نیچے مانگا تھا گھر کو تجھے گھر والا محمد الرسول رسول اللہ دے دوں گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تیرا نکاح نیامت کے دن پڑا دوں گا ایسے اللہ کے باقی اور رمضان کے مہینے میں کیا ملتا ہے رسلوانہ کیا ملتا ہے روزہ چھوڑ کر کیا ملتا ہے شرابی چھوڑ کر وہ اللہ اتنا زیادہ اتنا سبھی اتنا نوازنے والا چھوٹی چیز کو مانگا کرنے کو تو پہاڑ دے دیا پر کو مانگا پرندہ دے دیا کسی کی آما نے دوسری چیز پر قدم رکھا اور شمل امین نے کہا تباہ ہو جائے برباد ہو جائے وہ مسلمان اخبار بہت کس نے کہا کس نے ایک فقیر ہمارے دکان کو آتا ہے مکان کو آتا ہے بابا کے نام پر دے دو روٹی کا سوال ہے ایک زیادہ ہم نے کہہ دیا کہنے کو کہہ دیا فقیر جب جا رہا تھا پلٹ کر کہا ہاتھ اٹھا کر خدا تیرے گھر کو غارت کرے تیرے بابا ہو روٹی چاہیے یہ ٹوکن ہے ہوٹل کا لے کر جاؤ وہ پیوٹ گانجا مارو بابا اگر بتوا دیتا ہے تو مسلمان ڈر جاتا ہے جبریل جگہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے ساتھ سے فرش تک خدا کا پیغام لاتے تھے دورے زبور اور قرآن کے بارے مسجد نبوی میں نبی کے ریاض الجنہ میں وہ کہہ رہے ہیں وہ مسلمان تباہ ہو جائے برباد ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مغفرت اس نے حاصل نہیں کی روزے نہیں رکھے تراوی نہیں پڑی داڑھی مٹاتا رہا اور آمین کہنے والے کون جناب محمد رسول اللہ ان کی بدعا میں اور نبی کے آمین کہنے میں مسلمانوں کو یہ شمار ہے کہ اللہ اس بدعا کو ریجیکٹ کر دے گا کہ کون سی صورت لے کر کون سا جگر لے کر سینے میں کون سی چٹان لے کر تم رمضان کی بے حرمتی کر رہے ہو اگر اب تک کی بھی جھوٹی روزے جھوٹے توبہ کرو رمضان کے بقیہ ایام کے لیے دعا کرو مولا ہمیں حیات دے ہمیں اس میں اکرام اور احترام کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رمضان کا احترام احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو خطائیں ہو گئی اللہ نے در گزر فرمائے اللہ عظیم کی بدعا دعا اور نبی کے آدمی چہرے سے ہم پر جو لاگت کا طور پڑ گیا اللہ ہماری حفاظت کروائے آمین بابا